اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سننے والا بھیجا وہاں کے آسودوں امیروں نے یہی کہا کہ تم جو لے کر بھیجے گئے ہم اس کے منکر ہیں